Oh. شب گرے ہو

اس وسیع ضرورت نوگرام کر رہے آدھے موضوع لانا پڑتا ہے وہ پانچ سال بیان کی ملکی اکثر ایسے ناما چی واپس واپس موضوعات اور بیانات کے ذریعے صحابہ کرام والا دین ہوتا سبحان اللہ اس دین تو جا پردہ کشائی کی جڑا دین سلف صالحین کے کول مانگتا یعنی ایسا دین جس نے زمانے دی ہوا تو ذرا برابر بھی اثر نہیں چلے نئے زمانے کی ہوا بہت زیادہ ہے اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خواہ قلندر اقبال فرماتے ہیں اس زمانے کی ہوا ایسی منحوس ہوا ہے کہ ہر چیز کو کچا رکھ دیا پکا نہیں دیتا سبحان اللہ نہ عقیدہ پکا نہ دین پکا نہ غیرت پکی نہ ایمان پکا نہ عزت پکی سبحان اللہ پکی نہ عمل پکا ہر شے کچی کچی سبحان کچا پھل نہیں گیا کسی کھاتے نہیں

بیان خوشی اس گل کی ہوتی بھی چلو دوست ساتھی ہاتھ میں محفوظ کر رہے ہیں تو چلو بھی زور سبحان اللہ تھوڑے ساتھی

وہ ملاد شریف دے ثبوت دے متعلق لیکن ملاد شریف کے ثبوت دلائل نہیں دینے یعنی قرآن و حدیث کو دلائل دین کی پیش یہ مسئلہ ہی ایسا بن گیا ملاد شریف کا

جزیات جزیات بعض کو نکال کر آخر انسان ہے خطا کا پتلا ہے بعض جزیات کو نکال کر ہمارے پنیاد سے ہندو سکھ یہودی عیسائی کوئی بھی اختلاف نہیں رکھ سکتا اگر وہ نہ نکلے گا ایک بار نکلے گا کیوں کہ ساڑی گل جی وہ اقل اور حکمت خالی شریعت عقل اور حکمت کے پیمانے ہے سبحان سبحان اللہ اللہ حکمت پیمانے جڑی گل پوری ہوے نا کوئی بھی ٹھکرا نہیں سکدا کنے کنے ہوندے ہوندے نے نے ایک دے دو ہن ہندو نو بھی آکھے گا دو سکھ نو بھی آکھے گا خدا تو گل اور حکمت کے پیمانے میں پوری ہونے ہر ایک مانے ہاں جس بندے سد ہوناد ہٹ درمی ہوئے

حق منن تو بغیر چارہ نہیں اور بڑی عجیب گل کی کہ میراد ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ جس پر قرآن و سنت سے دلائل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے اہل سنت و جماعت مذہب دے مسائل وہ ایسے عقل و حکمت دے صحیح ثابت ہوتے ہیں اور عقل و حکمت دے پیمانے تو پورے ہوتے ہیں انہاں واسطے آلے عقل اور آلے بشیرت آل دل بندے دے اگے دلائل نال پیش کرنے کی لوڑ نہیں ہوتی آل سنت کے مسائل ایسے مسائل نے فطرت اسلام کے مطابق سبحان اللہ واسطے دلائل کی لوڑ نہیں ہوتی میں تصویہ پہ آنا تا کر کے ادھر دیکھو تا کر کے آل سنت کے خلاف ذہن رکھنے والے رجوع کرنا عمل کرنا یہ شرک سن نجائز سن عجیب گل یہ خود کرنا بھی مننا بھی پی یہ حالے یہ اصول بیان ہو ہوتے اس طرح اجمالی گل نہ کر کے سمجھ نہیں آنی ہالے پھر ایک بار دوہرا دینا سڈے مسئلے مذہب دے مسائل مخالف ذہن لوگی مننے پہ جانے اور کرنے پہ جانے انہوں کا مننا کرنا وہ دستا ہے اصل جو باقی مجبوری نے وہ صحیح سن تا کر کے صحیح نو منن واسطے کسی نہ کسی بندہ مجبور ہو ہی جاتا ہے کنا چر بندہ سوچ سو پیتے رکھے گا سمجھ آئی کہ نہیں اور اصل کیوں قرآن و سنت کو دلائل پیش کریے میرے برا ہو بلال واسطے جبکہ مدرسہ دیو بند انڈیا مدرسہ دیو بند بنانے والے کی بیٹے طیب کے دور میں پوتے کے دور میں مدرسہ دیوبند بنانے والے کے پوتے طیب کے دور میں مدرسہ دیوبند جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بینر کپڑے لا کے ایسے ہی عنوان نال جلسہ ہوئے پھر اس کے خطاب بھی ایویں ہوئے جی میں سنی کارمی کارمی کارمی سبحان پھر قاضی لوڑیا ملیا بھراوا قرآن سنت تو دلیل دین دی دلیل تے دینی سی بھئی یار جڑا ساٹے تے اعتراض کردا ہے اس اعتراض کے جواب جتوں اعتراض ہو رہے ہیں جب انہوں نے کار سے وہ کام شروع ہوئے تو پھر اعتراض نہ اعتراض رہا نہ جواب دی لوڑ سبحان خطبات محتمم مدرسہ جو بند مولوی طیب موجود کتاب خطبات شیخ الاسلام کے نام میرے گھر چار جلدا میرے کو ہوئی اس کتاب پورا ایک عنوان ہے کہ فلاں سن میں میں کتاب لے آتی نہیں کیونکہ اور گلا یہاں کی لوڑ ہی کوئی نہیں

یہ دلیل دکھاؤں دلیل کوئی نہیں اعتراض کرے دلیل ہوئے گل نمبر ایک بڑی بڑی دلیل ہے اگر دلوں ہی ہی ایسی مطلب ایسی ایسی اندروں اندروں بدعت ہے ہے ہے ہے حرام فلان مطلب اندر کوئی تو نمبر ایک نمبر دو تازہ ترین گل ہے کیا سعودیہ حکومت نے بارہ ربیع الاول شریف نے تہار کی چھٹی رکھی اعلان کر حکومت اگر اتنے کوئی اس گل جانا بیٹھا تصدیق کر سکتا یہ جو ہے

دوجی قسم جہی ہے مغرب والے پاس ادھر بھی آ گیا فتوا ادھر بھی فتوا آ گیا تو ایک سونی دلیل دن کی لڑ کہ بس ہوں چپ کر کے اپنا ملاد کریا کرو سرکار دیا شانہ سنیا تو سواد لیا یہاں رولیا جڑ کی لوڑ ہی کوئی نہیں سدکے جاوا اس مذہب کی حرکانیت تو سبحان اللہ گل نہیں سمجھ لگی اس مذہب کی حقانیت تو سن کے جا جیڑا غیر کے منہ نکلے ایماندار دس ایڈا سچا مذہب ہو سکتا بولنے نہیں سبحان اللہ دادی لوڑ ہے پھر دلیل کوئی لوڑ نہیں ہر پاسوں اپنا دھیان ہٹا کے پھر نان میں پیڑ پاملا کوئی سبحان

کفان اللہ تعالی مقنطل الجواب اللہ تعالی نے جواب والی مشقت محنت جیڑی ہے وہ سارے تو پہاڑ اتار کے وہ صاحب بھی پوری کر دیتی توجہ ہے سن رہے ہو سبحان اللہ

سمجھ آ گئی سونے سبحان اس گل تو بعد میں مسلم شریف حدیث دلیلوں ملاد کا ثبوت نہیں ثبوت کی گل کر دیتی قرآن مجید پڑھے وہ آیت ساری پڑھ رہے ہیں میں اس آیت کلام نہیں کرتا میں وہ چیز آ کے رکھنا جہاں پہلو معلوم نہ ہو سبحان اللہ سنی سنائی سے سواد ہی نہ آئی سواد پہ کہاں ہے نا جو نہیں سنیا پہلے وہ سنایا جائے سبحان نہیں سنانا لیکن پڑھ پڑھ کے کا سواد ہو رہا ٹھیک ہے اگر روایت بھی درست ہوتی ہے لیکن پھر بھی جہاں سارے بزرگ نے الفاظ لکھے ہوں میرا وہ سنا چاہوں باہر والے حوالہ دین رکھ لو میں ہوں جو سنا لگا اس بخاری شریف تو بعد جس حدیث کی کتاب کا درجہ ہے مسلم شریف میں وہ سنا

اس دن کے اندر فیہ کا آدم سبحان اس تہار کے اندر آدم علیہ السلام پیدا کیتے گئے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اتوار والے دن تو دنیا کائنات بنانی شروع کی اتوار والے دن تو شروع کی آخری دیار جمعے دا جمعے والے دیار آ کے اللہ تعالی نے تخلیق کائنات پوری کی آدم نے بنایا ہے آدم نے بنایا ہے کیوں اس واسطے کہ ساری خدائی دا خلاصہ اے ہوئی ہے سبحان اللہ یہ انسان چلو گئے ساری دیا حقیقت اللہ تعالی اللہ درخت اگائی درخت اگائی رب درخت اگا جا رکنا ہے پھل ہے سبحان اللہ انتہا ساری دی کی حضرت انسان ہے سبحان اللہ بولو سبحان قربان جاوا حضرت انسان زبدہ کائنات خلاصہ کائنات ایک پھل لے سمارے رب دی خدائی دا حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم دی تخلیق دے تمامیت دے تے آ کے تخلیق کائنات دا سلسلہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مکمل فرمایا توجہ ذرا حضرت آدم علیہ السلام فرما نبی پاک نے فرمایا جمعہ دا دیہاڑ اس واسطے فضیلت نال ہے فرمایا جمعہ دا دیہاڑ اس واسطے فضیلت نال ہے اے عید دا بھی دن ہے اے حج دا بھی دیہاڑ ہات جنگل گوڑا پا کے لوگ گری بگ سبحان اللہ گئے نے وفیح دوسرے آدم اس کے اندر وفات آدم بھی اسے دیار ہے قیامت بھی اسے دیار نو قائم ہونے ہیں رب العالمین دے بھاگ محبوب نے دسیا پیدائش آدم اور وفات آدم دو چیزوں کی نسبت اس دن دیار ہے تا کر کے یہ جمعہ دا دیار ہے کی فنیلت شہر والا بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ نقی نوشیا جو ہے پھر سمجھو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت آدم اللہ دے نبی جس دیہ بڑا ہے اسے دیہ کے وفات

عید وانگو خواب ساج کے تو مسجدان بندے نے اسے دہار اینا پیوں خواب ہویا ہے سبحان سبحان اسے دہار اینا دا پیوں خواب ہویا ہے سبحان اسے دہار اینا رنگے سوڑے کھا کے لے کپ تے سونے سونے سجاس ملوکے آپنوں سوچ نہیں آتی ساڈا پیو ادھر فوت ہوا تیار کمی سی خوشی کا کارنے توجہ نہیں فرمائی جواب سوال مقدر مقدره ذهنه من من ينكر مذهبنا الصادق سبحان الله سبحان ہاں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اگر بہتے پیٹ کھولن کی لوڑ نہیں اکل والے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اگر حدیث صحیح نہ ہوئے میں ضرور مسلم نہ ہوئے کتاب اور جمعہ میں نہ ہوئے میں جمعے کے بعد اور سچیا سنگیا ذرا غور کر اسی دن سارے باپ

کہ حضرت آدم خالی پیو نے رسول نے پیو دا جانا ہوتا ہے رسول دا جانا رسول کا آنا بھی رحمت ہوتا ہے رسول کا جانا بھی رحمت ہوتا ہے سبحان اللہ

اگلی گل گل سن یہ مک گئی ان شاء اللہ جیڑا کوئی مفتی مولوی چوں ہی کر پھر سبحان اللہ ہاں۔ میں ایڈے پیچھے دعوے جو کر بیٹھا ہے تھوڑے کئی دنیا پتا کر کے بیٹھے دنیا

جڑا دنیا کے اندر غیرت کا پیغام خالی نہیں دیتا غیرت کا نشان بھی رکھتا ہے پیغام بھی رکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اپنے نبی کی غیرت کی ایک گل سن لو سنا سبحان اللہ سبحان اللہ جس سونے دے بھی میں بیٹھا ہے سبحان اللہ اس سونے دی غیرت کی ایک گل سنا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر مبارک دے اندر حرم شریف دے اندر ساڈیاں ماں پاکاں دے سامنے توجہ سیدہ ام سلمہ پاک سرکار سیدہ ام سلمہ پاک ساڈے نبی سونے دی گھر والی موت ساڈی ماں آپ کا ایک مامے چاچے کا پتر ایسا رشتے دار جنہوں غیر محرم آخر وہ آیا حضور کے گھر مبارک کے اندر ساری اما کوئی گل کی سی رشتہ دار سی زمانہ بھی سونا سی سبحان اللہ ہے بھی رشتہ دار سی جدوں گل کردا میں مدنی پاک نے ویکھیا میرے آقا دی غیرت دا اندازہ لگا ہے چاچے مامے دا پتر اسی گھر والی دے چاچے مامے دا پتر غیر محرم غیر محرم رشتے دار غیر محرم حضور فرماندے نے خبردار اج تو بعد میں اپنی گھر والی نال تینو بولنا ہے سنے گا اقبال کو یہ من ہی

جڑا ہر سال چودہ سو سال پرانی گل یاد کرے اللہ پھر آخر یار نواں زمانہ ایک گل نویں سنا یا کر جی گل پھر ملاد چھڑ دے ملاد پرانے کا ہے ملاد پرانے زمانے کا ہے جدو گل دیواری آئے نا نمی کا نو مطلب نوی گئی رمبا ہو رمبا کورس والے شاید یہ کچن والا تھا میں سمجھ محل اتارنے خرچ خرچ گل کی ہوتی صاف نہ ہو میرے بھائی رکھو مگر دین اپنا پرانا دین نواں کری نو نواں دیر کوفرے وہ دین نہیں دیر برا بولو شاہ دین مسلا اچھا، سبر کا مجھے نوی ارے پیدا ایک بھی ہوئے کے کے جناب جی کیوں کیوں کیوں خوشی خوشی خوشی وفات وفات ہے ہے بہار اپنے پیو والے کرنا کپڑے پاؤنا ہے اگر کوئی نویں کپڑے پا سکنا ہے بابے آدم کی وفات والے اصا محمد پاک کے وفات چلتا ہے توجہ ہے بولو میں کیا کیا تو جوڑے پاک کا سسکار سڈے تو صرف گل سنو ہم نہ گولی والے ہیں نہ بم والے سبحان نہ دھرنے والے نہ روڈ بنا لڑنا نہیں پریشان نہیں کرنا حق کہہ دو باتوں کا دماغ نکل جا سبحان سبحان سارو بدنام کی پیاؤنا لوگ کلندر اقبال صحیح کہہ گیا فرمادا کوئی کار سے چھوٹا کوئی بدنی نمائی دون شعرا ارفعها لا اله الا الله وادناها عباده الله على الطريق حضور نے فرمایا ایمان کے ستر تو گھٹ کچھ شعبے شاخائے دینیاں نہیں فرمایا اعلی تو اعلی شاخ وہ ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور فرمایا ادنا ہاں چھوٹی شاخ ایمان میں کی ہے رستے تو موزی شہر و ہٹا دینا تاکہ مسافر کو دکھ نہ بکھ سبحان تمام ائمہ کا اتفاق ہے سبحان تمام فقہا کا اتفاق ہے میں حدیثہ اس موجود ہوتے اینیاں سنا سکنا گردیاں گردیاں انگلہ مکجان حدیثہ نامتا سبحان اللہ سونے نبی نے فرمایا مسلم ابو داؤد ترمذی حضور نے فرمایا ایک شخص ایسا لم یا من خیرن قدو جنہیں کدی اچھا کام نہیں سیکھا رستے پہ جا رہا سی دیکھا

تے پورا کنٹینر سڑک دے اوپر سٹن نال کی لبڑی حق حق کروڑا دے نقصان کر مسافراں جیسی چیز نو پریشان کرنا سمجھ نہیں بلا تعین کسی بات کر رہا ہوں شریعت کے حوالے سے کر کے یہ حدیث سنائیے امام احمد رضا کا فتوا سنا فتوا رضویہ شریف جلد نمبر تیئیس صفحہ نمبر سات سو چوبیس آپ تو پوچھا گیا حضور ملاد کرتے ہیں گلی ڈاکی گلی ڈاکی کے ملاد کرتے ہیں جائز آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو حقوق عامہ میں مداخلت ہے راستے پر تو نماز پڑھنا مکرو ہے حضرت فرما رہے ہیں راستے پر نماز پڑھنا ہے ہے کیوں فرمایا لوگوں کا حق مارا جا رہا تو خود سمجھدار حضرت نے دسیا راہ ڈکن تو بغیر ملاد ہوگیا جی راہ ڈک کے ملاد کرنا فرمایا نہ کرو نہ کرنے کا سواب ملاد کرنا زیادہ نفرت پھیلا رہے کیوں کوئی پھیل اسلام طریقے آگے جو سمجھ اور دوسری گل والے نہیں لڑائی والے نہیں

ادھر ادھر مکھیاں بہن کی کوشش کر رہی ہیں مکھیاں اٹھانا ضروری بنایا ہاں، مکھیاں بہن سارا کام کرتا ہر کا ہم کسی بے وقوف کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہم کسی بے وقوف کے عمل کو سنیت نہیں کہہ سکتے سنیت وہی ہے جو امام اہل سنت اور مہر علی جیسے فقیروں میں دی سبحان اچھا، سنیت سمجھ لے جو کوئی گمراہ لوگ پیش کرے یا اس کو سنیت سمجھتے ہیں جس کو بے وقوف پیش کرے ہم اسی کو سنت سمجھتے ہیں سنیت سمجھتے ہیں جس کو ہمارے امام پیش بولو سبحان اللہ خیر ضمن گل آ گئی ضمنی گل آ گئی تمبی سی خبردار کرنا مقصود سی سبحان اللہ ہو گئے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ میں وہ گل پہ کرتا میلاد کے حوالے اور دوسری حدیث اس سے مسلم شریف شریف شریف شریف میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے بہار وقت ایک گھنٹہ ساعت کا لفظ ہے

اگر مومن دی دعا اتفاق نہ اس وقت پہ جا جاوے حضور نے فرمایا مومن دی دعا اللہ اس نے قبول فرمانا ہے اس کا جواب اللہ دعا مومن دی دعا قبول فرمانا ہے کہ اس وقت پہ جا جاوے صحابہ کرام نے حضور نے خود ہی دسیا مسلم شریف جایا فرمایا آخری آخری گھنٹہ گھنٹہ جمعے دے بہار سورج پہلو آخری گھنٹہ ایسا ہے اس گھنٹے دے اندر مومن دعا اللہ نہیں قبول فرما ہر مسلم شریف جایا گئی اس گھنٹے سے اندر مومن دو دعا قبول ہوتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم پیا دینا بابے آدم علیہ السلام رب وعدہ اولا شریف مولا بنا دیا اس وقت جا پورا فرمایا جس وقت بابے آدم علیہ السلام دی تخلیق تکمیل نو پہنچی ہے پوری ہوئی اس وقت دے اندر مومن دی دعا قبول ہو جاتی ہے ہن آپ جڑے وقت وقت اس کی دعا رب کے سبحان اللہ اللہ اللہ یا رسول بابے آدم پیدائش ایک وقت مکمل ہوئے پوری ہوئے رب داپ رب اعلان کرے ایس وقت دعا قبول ہونی ہے رب نہیں ہونی آخیا جہے وقت حبیب خدا کی پیدائش ہے سرکار زمین کو تشریف لے آئے ہیں کیوں نہ ہوئے اسی وقت اسی دیہات سبحان اللہ دیہات دے آ گیا کیوں کیوں چنگیا لڑ لگے چوڑی فل پائے پائے وہ وقت ظاہر بات ایک محدود وقت سارا تہار نا جس آمنا دلال کی پیدائش ہوئی وہ وقت ایک محدود وقت ہے لیکن اس وقت پھر وقت پھر وقت لمحے کے ساتھ لمحہ لمحے کے ساتھ لمحہ لمحے کے ساتھ لمحہ پھر بعد لمحے کے ساتھ لمحہ لمحے کے ساتھ لمحہ یہ نال نسبت نال نسبت جڑتی گئی برکت والی بن گئی ادھر بھی برکت ہو گئی ادھر بھی برکت ہو گئی جی میں دریا نیل کے بچ حضرت یوسف نال برکت ہو گئی سبحان اللہ گل صحیح سبحان کتاباں دے حوالے سبحان اللہ دوسرے دوست واسطے جلالین کافی جلالین سبحان اللہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جدو آپ مصر آئے نے برکدار حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جدو مثال فرمائے چلا آپس نمبر ون حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بارے جھگڑا ہو گیا کوئی اپنے بجے سبحان حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحظ پر مجدد الفشانی فرماتے نے فرماتے نے پہلو نگوستا ہوں بھی ہیں سر دینا ہے حضور سے پیدا ہوں تو بعد سارے سال دیے سال دیئے سال دیئے نگوستا ہوں تو بھی ہیں جانو سے آپ کی مہینے کی گل نہیں مدنی سرکار دے وقت دے نال وقت وقت دے نال وقت چھ مہینے ادھر رنگے گئے چھ مہینے ادھر رنگے بولو چاہے اور آگے نسبت فرق ہے جگ سب دفتار فرید فرما خواجہ گلاب فرید علاقے کسی کے برابر کیسے قرار ہے وہ مطلب ہوئی ہے کہ نبی بھی برابر ہے فلانہ بھی برابر ہے سارے برابر ہے ہی کھڑ جائے ووٹ کھڑ جائے دین والا بھی کو جائے بے دین بھی کو جائے کافر بھی کو جائے مومن بھی کو جائے شریف بھی کو جائے کمینا بھی کو جائے جناب جی پھر ووٹ لا ووٹ بھی کو شرع نہ بھی کو ووٹ بھی کو شرع نہ بھی کو ووٹ جتھے ہو جائے انہاں دی مان لو وہ پاوے حرام ہو پاوے حلال ہو پاوے کفر ہو پاوے اسلام ہو یہ مسلمان نہیں مان سکتا اس واسطے لبیب ضرورا مگر حضور کے دین کی خدمت کے لیے ووٹوں کے لیے نہیں اس واسطے کہ ووٹاں دا سرکار نال تعلق نہیں سرکار دا ووٹاں نال تعلق نہیں سبحان اللہ یا رسول ہم لبیک ہاں پاس پاک کا اور باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آ گئے لیکن اصل اصل واسطے حاضر کسی گنجائش جدو بدل ہو سکتا مسلم کتاباں پہ ایک بندہ کہنا بیٹیاں دوجا کہنا بیٹیاں وہ ووٹ کرا لو جدھر بہتے ہو گئے یہ ہوں ادھر بھی جا سکتے ادھر بھی جا سکتا اگر ان ووٹ ہو آؤ بھائی ووٹ کر لیا پیو کہ جی جس میں پابندی ہی پابندی اور سیاح نہ ہو جس میں تبدیلی کی گنجائش نہ کی اس میں ووٹ نہیں ہو سکتے ارے بھائی دنیا کے کسی کام کسی چیز گنجائش نے ووٹ ہر صورت چلنا سبحان نہیں آئی چلو ایک اور دسو اگر کوئی بندہ آ کے ہو ووٹ فلانے پیو نو کھلے مارنے چاہیے کہ نہیں اگر کوئی بندہ آ کے ووٹ کراؤ نالی کا پانی پینا چاہیے کہ ہو شخصیت پرستی اور بت پرستی کی انتہائی ہوگی چلو کسی سے اشتہاری غلطی ہو جاتی ہے اشتہاری غلطی ہوتی ہے ہے علماء فرماتے ہیں عربی کا مقبولہ ہے کل جواز ہے سب ہو تم بولے کل عالم ہر تیز رو گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے ہر عالم کو کوئی نہ کوئی غلطی لگتی ہے غلطی کی وجہ سے عالم ان سے خالی نہیں ہو سکتا اور ٹھوکر کی وجہ سے گھوڑا جو ہے وہ میدان سے باہر نہیں جا سکتا وہ میدان شمار ہوتا ہے

جب لگ بھی لیکن غلطی ظاہر ہونے کے بعد معلوم ہونے کے بعد یہ غلطی ہے ان اپنا پھر خدا ناراض بھی کیا تم رب سمجھے اور بابا میں دونوں لا بنا غلطی ظاہر ہو پتا لگ گیا گل سمجھے دنیا کے واسطے ووٹ ہوں سڑک واسطے ہسپتال واسطے آ جی ہسپتال بنا پیسہ بھیجنا جا بھائی جا کے دس ساتھ ہسپتال کی لوڑ ہے کہڑا بندہ منتخب کریے جہاں جا کے دسے گا ہسپتال سانو چاہیے سان سڑک چاہیے سانو فلاش چاہیے

مطلب دین <laughs> مطلب کوئی نہیں گل کرنی جی میں ہوا وہ مسلمانوں سوا لاکھ نبیا میں تو سوگت کرو کسی نبی آخیا ہوا ہاں جی دین چاہیے

حضرت سیدنا یوسف جی علیہ السلام سبحان اللہ وقت کو حضور کی پیدائش کا وقت ہے خاص قبولیت کا وقت اللہ نے بکیہ کی جیتا ہے سنیا کی جیتا ہے اور آکھا سرکیہ نے بکیہ بارہ دن ہوتا بارگا نہ پیش خوش ادا دبارک رل کے سوال ایک انہیں آسبت نال ادھر بھی چھ مہینے رنگے رکھے ادھر بھی چھ مہینے لگے بارہ بارہ مہینے جس میں مرضی ملاد کرو نسبت نسبت وقت حاصل کی برکت امید رکھو رب دعا قبول فرما سبحان اللہ یار حدیث کے خلاف بولو گل حدیث کے خلاف ہے

ہاتھ برکت بنتے جان جی کھانے میں بہتے کٹھے ہو جان کھانا برکت والا ہو جاتا ہے وہ اللہ نے بنیا جب کسی محفل چند بندے کٹھے ہو جان پھر دعا کے ہاتھ اٹھاؤ رب والا الا شریف کول قبول ہونے کی بہت ہی امید ہوتی ہے کیوں کسی کے ہاتھ میں شرم آ جائے گی کسی کے ہاتھ میں کے سونا

اسی طرح ملا کے سارے کٹھے ہو گئے کیوں بھائی اگے اچھا، وہ دل سن لو مت وہ سن لو مت کسے دے کسے نو بہانا بنا کے ساری ان بخش سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ مرد راہ مرد راہ

مسل میں کٹے کر دیتے ہیں شست کے اندر اگر علیحدہ علیحدہ ہر بیان کرنا تو اللہ ہو سونے محمد کریم جس پیدائش نہ میں تو مسئلہ بیان کیا ملتان شریف ہو مختلف ہر ہر کسی لوگ جانتے جانتے جانتے سانو بھی جانا نصیب ہو نصیب ہو

مسئلہ پوچھا گیا میرے کو تس کی کہیں میں فتوا رضویا شریف تو لے کے فقہ دیا دوسری کتاباں جو مسجد نبوی شریف میری نظر چاہیے اس کے کتب خانہ بہت بڑا حنفیاں دیا کتاباں مالکیاں امبلیاں شاپیاں پڑھ کے جو میں

گمراہ اگر اس طرح کی گمراہی اگر کسی تو مولا جگہ ہو جائے اگر کسی کے اندر گمراہی ہے بشرط سے کافر نہ ہو فتوا کفر نہ ہو گمراہ ہو اور کسی صحیح العقیدہ بندے کی نماز نہ لگے جماعت صحیح العقیدہ کی نہ لگے صحیح عقیدے بھی نہ لگا ایسی تھان دے اگر پچھوں پڑھ لگ پچھوں پڑھنا مکرو تبزیگی اگر پڑھ لگے تو فقد نال فل اور جماعت ہو ہمارے پتا ہمارے پیچھے مطلب گزرے جڑے ساڑھے سال جی شرح قائد امام زانی نے لکھا کانو کان سلف سلف سلف بد مذہب کے پیچھے سالین نمازیں پڑھتے رہے بخاری شریف میں ہے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت آپ سے پوچھا گیا نسلی خلف اہل البدع آپ نے فرمایا صلی علیہ بدعت بدعت بد مذہبی اس کو اس کے پاس اس کو نقصان دے گی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے لیکن اسی بخاری میں ہے عند ضرورت ضرورت کے وقت کے وقت نہیں اور ضرورت کا مطلب ابھی ابھی ایسی جگہ جتنے نماز دوسرے کی لب بھی نہیں صحیح جانے سنی کی نماز اتنے لب نہیں بننا اور کلی جماعت اپنی کراؤ نہیں دیں گے ملاد کی چھٹی تو نہ کر دیتی ہوں پتا نہیں ہے کہ نرمی کر دیں جی نرمی ہے کر دیں گے آپ جماعت کرا لو تو روڑا ہی ہے لیکن جی وہ جی وہ کرن دیں نہیں تو بعد نہیں کرا بھی ہوں بھی کری پھر اس کو لکھا بندے سنی جی باہر آدھے کیا آگے نماز ان کی باتیں لیا تو حاج یہ لگا لا نماز ہٹو گئی پانچ وقت باتوں سمجھ آئی کہ تو بڑے کالمی شاید تھے نا انہوں نے بھی اپنے خطبات شریفہ سینٹر بھی کہا ہے

پہلے نمبر سے یہ فتوا کا صاحب سے جانا چاہیے میں کاروی صاحب کا فتوا بنا ہوں آ کے ٹھیک یہاں کی ہو جائے گی میری عوام پڑھ لی لگ نہیں جاننی امید قبول ہو جانی کیوں ہو جانی اس کا یہ فتوا ہے کہ نماز ہے ہی بات بات اب کہنا پڑے گا کہ گنجائش نماز ہونے کی ہے اب میں امام عالیہ سنت کے فتوے کی وضاحت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں خلاصہ امام احمد رضا کے فتوے اور پھر ان کے بیٹا جی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رضی اللہ تعالیٰ آپ کا فتح مصطفیہ اپنے باپ کی بات جو بیٹے نے سمجھی میں وہ پیش کروں سمجھ آئی نہیں آپ آپ نے کیا یعنی نماز بندہ ہو گیا وہ نہیں گل گمراہی تک ہے سنی نہیں سنی نہیں اور بھائی وہ بارے امام اہل سنت نے دو فتوے دیتے ہیں ایک فتوا سن انتالی دیتا کتنے سن آلہ حضرت کی وفات شریف ہے سن چالی سن چالی وفات انتالی فتوا ہے وہ یہ آ کہ جیڑا گمراہ ہے کافر نہیں لیکن وہی گل جہی وہ نتیجہ کسی جگہ سے کفر جا بن رہا ہے وہ کہا کہ نزدیک رزومن بھی ہو التظام اور نظوم کا فرق کرتے ہیں التظام کے پیچھے بالکل نہیں ہو سکتی سورت نے جاپ نے فرمایا وہ کہا کہ فرمے کے مطابق اصا یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی باتیں باتیں اس کو پہلے آپ نے فتوے نے وہی نہیں کہ فاسق مولن ہو یا بداتی ایسا ہو مذہب کہ جی گل کفر تک نہیں جاتی تو آپ نے یعنی کفر صحیح نہیں بنتی نتیجہ تک کفر جا نکلتا ہے اور بات ہے آپ نے فرمایا اس کے پیچھے اس کو امام بنانا اس کے پیچھے نماز پڑھنا تعلیمی واجب کے آتا پڑھ لی تو بھی واجب یہ امام علیہ سنت کا پہلا فیصلہ تھا انتالی میں آپ نے جا کر کچھ سختی کی اور اصا اس کو دوسرے کو ساتھ دیا لیکن آپ کے بیٹا جی اس اس صورت حال کو دیکھ کر آپ نے فتح مستقبلیہ کے اندر وہی کہا تھے تعلیمہ اب کراہت تعلیمہ بھی وہی پر ہے جو نا چیز نے تحقیق کی کہ جہاں پر دوسری جماعت میسر ہو وہاں پر کراہت تعلیمہ ہے جہاں پر دوسری جماعت بالکل نہ ہو تو پھر یہی طریقہ رہا وسیلہ رہا ہے انہوں نے پڑھ لی اور بھی نہیں کیا میرے سامنے پانڈو کتاب اس مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے ہاں، اس کے اندر موجود ہے محمود بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں امام بخاری کے تابعین میں سے تابعین صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں محمود بن مہران آپ سے کسی شخص نے پوچھا میرا امام بد مذہب ہے اس سے پوچھے نماز پڑھتا ہوں کیا کریں فرمایا میں اس جو تیرا امام ہے نا اس سے بھی زیادہ برے کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے دوسرے بھی پڑھتے رہے تو کون ہم نے کہا جی انہوں نے فرمایا حجاج حجاج جانتے خالی ظالم نہیں تھی کان حلویت حضرتی ہے مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر ہے وہ خارجی تھا حضرتی خارجی تھا خارجی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو کافر کہتے تھے نماز اور نہیں ملتی تھی کیونکہ ہر چار بادشاہ تھا حاکم تھا خود نماز پڑھاتا تھا جڑا نہیں سی پڑھتا وہ پیچھے وہ سر واٹ نہیں پڑھتا ہوں مجبوری سی ضرورت کے وقت مصیبت تو بچنا نماز پڑھ لیں گے سن بزرگ تھے کہ یادہ بھی نہیں سن پڑھ دوبارہ نہیں سن پڑھ سکتے صحابہ بھی میں کرتے دے سن کا بہن بھی لگے بھی میں کرتے رہے ہیں سمجھ لگی کہ تو اعلی حضرت بیٹر ہے یہ نے اس گل کو پسند فرمایا مکرو تعلیمی والا ہی فتوا ہے اور یہ بھی ہوتے جیسے تحمل مسجد آسان مشکل ہو اگر نہ ہو تو پھر یہ کراہت آئے گی کراہت تنظیم میں بدل جائے گی ہمیں وہ کہا کہ بالکل بیانات کے مطابق وہ کہا کے کلام کے مطابق یہی فتوا لگتا ہے یہی بات لگتی ہے جس کو پسند کیا ہے مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ نے ساتھ ہے اگر کوئی ہم پر اعتراض کرتا ہے تو ان پر اعتراض کرے منہ کھولتا ہے تو ان پر منہ کھولے مقتدے کے پیچھے کیوں جائز نہ کریں وہی کرا تاریخ تعلیم لیکن یہ میں آپ کو آخر میں خبردار کرتا چلوں ان شاء اللہ اور ناصر کا رسالہ ارشاد اور مستمع ارشاد اور مستمع علاقوں کو سلاد خلف الفاظ کے بعد مقتدے عربی کے اندر انشاءاللہ شاء اللہ پہلے لکھ رہا ہوں پھر اس کا ترجمہ خلاصہ بطور کر کے پیش کروں گا اس مسئلے کی تنقید توضیح کما حق کو ہوں اس کے اندر میں اس لیے دیکھنا چاہتا تھا کہ آج بار سامنے پہ آج ایک لوگ فتح رضویہ دس جانا آپ ہی بیٹھے مطالعہ کر رہے ہیں

رکھا جائے ایک لوگ ایسے جنہیں آپ نے سمجھو میں مطلب رکھا میرا مزید مطلب ضرورت ہوتی جہاں کے بالکل نہیں اعلیٰ حضرت کا فتوی تفریح بالکل اجماعی اتفاقی ہے ہم اس کے ساتھ سولہ نے نہیں اٹھارہ نے متفق ہے متفق ہے متفق ہے اعلی حضرت نے ہی جن کو کافر نہیں قرار دیا لیکن فرمایا ہم یزید کی طرح سمجھتے ہیں کہ کافر پہل تو روکتے بھی نہیں بات ان کی ہو رہی ہے اعلیٰ نے ان کے پیچھے نماز کو مکرو ہوتا ہی لکھا ہے جلد چھ چار انتالیس اس سے زیادہ بات کو واضح نہیں کر سکتا جو عالم ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جن کو کافر قرار دیا ہے جن کو اعلیٰ حضرت نے کافر قرار دیا ہے ان کو مسلمان ماننے والا کو کیا ہے آپ نے وہ آپ جانے آپ کا مجھے پتا نہیں لیکن لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے امام نے ہاں ہاں, ہاں۔ ہیں باقی سب چیز کی شاہی تم کو کے سفر پیر ہے اللہ